بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وقال الله in لیکن چونکہ दोस्तों अल्लाह जल्ला का इरशाद है वह अल्लाह समय रखो अल्लाह میں جڑا ہے آج دو ہزار بارہ ہے دو ہزار ایک میں افغانستان میں اسلامی حکومت ختم ہوئی تو ہم سب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نسرانی عیسائی یہودی حضرات مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برد زنا کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود عیسائی اور یہودی آپس میں متفق ہیں عیسائیوں کے پیغمبر کو اور اس پیغمبر کی والدہ کو یہودیوں یہودی لوگ نعوذ باللہ autorità فی سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا اپنی بہن بہنوں اور بھائیوں کو قربان کیا اپنے گھر بار کو قربان کیا اپنی مال و دولت کو قربان کیا اپنی تجارت کو قربان کیا اپنے کاروبار کو قربان کیا اور وجہ فی سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے میں آ کر انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی مال اور کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ ایک گروپ ہے ولدین آو اور جنہوں نے ان مہاجرین کو بنا دی جن جن لوگوں نے ان مہاجرین کی امداد کی ون فرو الا منفنون حقا یہی سچے مسلمان ہیں لہو مغفرت ولد کریم ان کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور جنت میں ان کے لیے بہترین روزی ہے میرے دوستو ہم مہاجرین ہیں آپ ہمارے انسار ہیں دس سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ جس طرح مہاجرین شہید ہو رہے ہیں اس طرح انسار بھی شہید ہو رہے ہیں بات کی کمی ہمارے اندر موجود ہے ایک بات کی کمی ہمارے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہاجرین نے کبھی اپنے انصار کو اپنا نظریہ سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی انصار ہمارے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے ہیں انصار ہمارے ساتھ بازاروں میں ہوتے ہیں انصار ہمارے ساتھ مسجدوں میں ہوتے ہیں لیکن ہم مہاجرین کا یہ گناہ ہے نے انصاخ کو اپنا نظریہ نہیں سمجھایا یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں تو انصار الگ ہو جاتے ہیں اور مہاجرین الگ ہو جاتے ہیں سلوش بھی بنائی جاتی ہے لشکر تشکیل کر دیے جاتے ہیں حالانکہ ہم لوگوں نے تو ایک ہی سنگر میں قربانی کی ہے ایک ہی مرچے ہمارا خون بہا ہے ایک ہی مقصد کے لیے میرے دوستوں میں پانچ منٹ کے اندر آپ کو چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ہم پاکستان میں اور افغانستان میں بہار میں مصروف ہیں یہ سب کو معلوم اب حضرات کو معلوم ہے ہاں جن کو معلوم ہے وہ بتائیں ہاں معلوم ہے یا نہیں جن کو معلوم ہے وہ ہاتھ کر آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان میں جہاد میں مصروف ہیں سب کو یہ معلوم ہے اب یہ کوئی کہ پاکستان میں جہاد کرنے والے اپنے آپ کو چکائے اب وہ وقت گزر چکا ہے ہم افغانستان میں بھی جہاز میں مصروف ہیں جہاز میں مصروف ہیں لیکن ہمارے بعض انصار اور ہمارے بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو مسلمان ملک ہے پاکستان تو پاکستان کی فوج تو مسلمان فوج ہے پاکستان کے نظام تو اسلامی نظام ہے آپ یہاں کیوں جنگ کرتے ہیں تو میرے انصار ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کے اس بات پر اتفاق ہے جس ملک کا قانون اسلامی نہ ہو جس ملک کا قانون اسلامی نہ ہو وہ ملک کافر ملک ومن كافر پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے پاکستان میں اسلامی شریعت کے قیام کے لیے پاکستان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے بھی قربانی کی اور ہم نے بھی قربانی کی اور اس قربانی کا تسلسل آج بھی جاری ہے پاکستان میں موجود مجاہدین افغانستان میں جناب کرنے والے مجاہدین سب کا دشمن ایک ہے اور سب کو ایک ہی ڈرون سے مارا جاتا ہے سب کو ایک ہی فوج مارتی ہے پاکستان فوج ان کو مارتی ہے افغانستان کی فوج ان کو مارتی ہے امریکہ کی فوجی بھی ان کو مارتے ہیں یہودی بھی ان کو مارتے ہیں ہودی بھی ان کو مارتے ہیں سب کا دشمن ایک ہے اور ہم بھی ان کے لیے ایک ہی قسم کا حدت ہے کبھی بھی امریکہ نے یہ فرق نہیں کیا ہے کہ یہ پاکستان میں لڑنے والا مجاہد ہے اور یہ افغانستان میں لڑنے والا مجاہد ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ آج بھی دس سال قربانیوں کے بعد بھی پاکستانی اور افغانستانی مجاہدین نفاق کرتے ہیں ہم اللہ محمد عمر مجاہد حفیظ امیر المومنین کے سپاہی ہیں ہم امیر المومنین کے لشکری ہیں میں للہ اپنے گناہ گار ہاتھوں سے انیس سو اٹھانوے میں امیر المومنین کی خود زیارت الحمدللہ ہماری عمر اتحاد میں گزر رہی ہے امیر المومنین نے بھی اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے احسان اللہ کے تھے اور اس طرح کے دوسرے قسم کے عزیز طالبان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا شمالی اتحاد کے خلاف انہوں نے لڑائی کی شمالی اتحاد کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تو آج ہم اتحاد میں مصروف ہیں وہ بھی بالکل وہی جہاد ہے جس سے امیر المومنین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہم پاکستان میں جس جہاد میں مصروف ہیں اس کا مقصد بھی اسلامی عمارت کا قیام ہے افغانستان میں جس جہاد میں مصروف ہیں اس کا مقصد بھی اسلامی عمارت کا قیام ہے ہم اسلامی شریعت کو پاکستان میں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے آپ حضرات جب کسی کو کوئی چیز ہدیہ دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس کی ہو کیا خیال ہے آپ مثال کے طور پر اگر یہ گڑی مجھے ہتھیار دیتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کی یہ گڑی ہم جب پاکستان سے جا کر افغانستان میں جہاد کرتے ہیں اور افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے جو جو پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں وہاں کھڑا کرتے میرے دوستو پاکستان میں اسلامی نظام چاہنے والوں کی خدمت میں یہ درخواست کہ اسلامی نظام کا قیام جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا اسلامی نظام کا قیام جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر اسلامی نظام کا قیام جہاد کے بغیر ہو سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام مسجد نبوی سے نہ نکلتے وہ بغیر میں نہ جاتے عہد میں نہ جاتے خندق میں نہ جاتے اور غزوہ والی اور تبوک میں نہ جاتے جہاد کے بغیر کبھی بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا جمہوری نظام کے ذریعے اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ کی سیاست کے ذریعے اسلامی نظام قائم سیاست کے ذریعے اسلامی نظام قائم ہو سکتا تھا تو الجزائر میں اسلامی نظام قائم ہوتا فلسطین میں ہم اسلامی نظام قائم کرتی لیکن دنیا نے یہ تجربہ دیکھ لیا ہے کہ جمہوری نظام کافروں کا نظام ہے جمہوری نظام کفری نظام ہے اور کفری نظام کے ذریعے آپ اسلامی نظام نہیں لا سکتے اس لیے میرے دوستوں یہ بات میرے دل سے نکل رہی ہے ہمارے خون کی آواز ہے ہمارے لہو کی آواز ہے ہمارے انصار کی آواز ہے ہمارے مہاجرین کی آواز ہے عرب و و امریکہ افریقہ سے آنے والے انصار نے اور مہاجرین نے قربانی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی کتاب قرآن پاکستان میں بھی نافذ ہو اور افغانستان میں بھی نافذ ہو میرے دوستو ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے بعض لوگ خفا ہوں گے لیکن حق بات جو ہے وہ یہی ہے آج کوئی ہم سے خفا ہے تو خفا ہی صحیح آج کوئی ہم سے خفا ہے تو خفا ہی صحیح کل انشاءاللہ جو لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ جس طرح امیر المومنین نے اسلامی نظام کے قیام کے لیے افغانستان میں تلوار اٹھائی کلاشن کوٹ اٹھائی اسی طرح پاکستان میں جن مجاہدین نے اسلامی نظام کے قیام کے لیے تلوار اٹھائی ہے اور اپنا خون و اللہ کے راستے میں لے رہے ہیں وہ انصار ہے یا مہاجرین ہیں اپنی قربانیاں وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ قربانی رنگ لائے گی فلاں اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے فلاں اللہ کی تہ میں مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ آپ کے کے مہاجرین کو کو اور مجاہدین نہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم آپ سے چندہ لینے کے لیے نہیں آئے آپ سے میں مہاجرین کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے صرف ایک بات مانگتا ہوں صرف ایک بات کا آپ سے طلبدار ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات ہم سے محبت کریں کس چیز کا طلبدار ہوں محبت کا کس چیز کا طلبگار ہوں محبت کا آپ حضرات ہم سے محبت کرتے یا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبت میں اضافہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے حب الانصار من الایمان انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے ہم آپ حضرات کے ساتھ محبت کرنا اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں آپ حضرات نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ہمیں جمع کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے حلے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کرنے کی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار والا قربانی عطا فرمائے اللہ تعالی تمام جوانوں بوڑھوں اور بھائی و بہنوں کو اسلام کے خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا واخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد للہ اللہ خیر